بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو بیس کتاب کہانی اللہ تعالیٰ حضرت امام ابن النحاس شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو شہادت مغفرت اور اکرام کا اونچا مقام عطا فرمائے انہوں نے مشاری الاشواق کتاب لکھ کر امت پر احسان فرمایا ہے ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے کوٹ بلوال کی جیل میں تھے جہاں یہ کتاب ہم تک پہنچی اور یہ ہمارے زخموں کا مرہم اور راتوں کا سکون بن گئی کتاب کے مصنف جیسا کہ آپ نے گزشتہ کالم میں پڑھ لیا جہاد میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں قطعی فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں بل احیاء اور یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتا چنانچہ حضرت مصنف شہید رحمہ اللہ کی عجیب جہادی کتاب بھی ضائع ہونے سے بچ گئی حالانکہ اس زمانے نہ پریس تھے نہ کمپیوٹر جبکہ آج کل ہر سہولت موجود ہونے کے باوجود کوئی کتاب دس سال میں ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بیس سال میں اور بعض کتابیں تو بس اپنے پہلے ایڈیشن کے بعد ہی منظر سے غائب ہو جاتی ہیں مگر جس کام کو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہو جاری فرمانا ہو تو وہ بغیر ظاہری اسباب کے بھی خوب چلتا رہتا ہے پھر شہداء کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے حیرانی ہوتی ہے کہ شہداء بالا کوٹ کا پیغام اور دعوت کس طرح سے کریا کریا گلی گلی پھیل گئی حالانکہ وہ ایسی جگہ شہید ہوئے تھے جہاں ان کو دفنانے کفنانے والا بھی کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا یعنی ظاہری طور پر بے کسی اور اجنبیت کا عالم تھا اپنے وطن سے بہت دور غربت مسافری اور مظلومیت مگر بعد میں یہ ہوا کہ ان کے قاتلوں کے نام کسی کو یاد نہیں جبکہ ان کے نام بھی زندہ رہے اور کام بھی زندہ رہا اور ان کی دعوت بھی ہر جگہ پھیلی اور آج تک پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے باحشمت حکمرانوں صاحب قلم مصنفوں اور علم کے شاہ سوار دائیوں کو شہدائے بالا کوٹ کی خدمت پر لگا دیا اور یوں دو صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی زندگی آج بھی چمکتی ہے اور روشنی بکھیرتی ہے آپ بھائی محمد افضل گرو شہید رحمہ اللہ کو دیکھ لیں ایک طرف مجبوری بے کشی اور مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ پھانسی سے پہلے اہل خانہ تک سے ملاقات نہیں کرائی گئی حالانکہ آج کی دنیا کا یہ ایک لازمی قانون ہے کہ کوئی شخص اگر ملک کے صدر اور وزیر اعظم کا قاتل ہو یا کسی نے ہزاروں خون کیے ہوں ایسے قاتل کو بھی سزائے موت سے پہلے اس کے گھر والوں سے آخری بار ضرور ملوایا جاتا ہے مگر ہمارے بھائی محمد افضل گرو شہید کو یہ سہولت بھی نہیں دی گئی بس رات کو اچانک انہیں بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جانی ہے بے بسی مجبوری اور گھٹن کا اندازہ لگائیں کہ ایک کال کوٹڑی چاروں طرف دشمن ہی دشمن اور درمیان میں ایک نہتہ قیدی ہر طرف سے طنزیہ جملے چپتی نگاہیں اذیت ناک نگرانی اور دور دور تک کوئی بھی اپنا نہیں نہ یاروں کو خبر نہ گھر والوں کو علم نہ اپنے ایڈوکیٹ سے رابطہ اور نہ جیل کے کسی قیدی دوست تک رسائی سبحان اللہ مظلومیت بھی عجیب چیز ہے اس کا خیال اور تذکرہ بھی دلوں کو پھاڑنے لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ مظلوم کا جو مقام ہے وہ اگر ظالم دیکھ لے تو ساری دنیا کی دولت دے کر اسے خریدنے کی کوشش کرے اور مظلوم اگر شہید بھی ہو تو پھر اس کے مقام کے کیا کہنے بس اتنا سمجھ لے کہ راحت ہی راحت ہے ترقی ہی ترقی ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے بھائی محمد افضل شہید نے وہ آخری رات قرآن مجید کے ساتھ گزاری صبح ہم نے ان کی شہادت کی خبر سنی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی خدمت پر لگا دیا آنن فانن ان کی کتاب تیار کی گئی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا مگر شہید کی زندگی بہت عجیب ہے بہت عجیب بالکل نہ سمجھ آنے والی مگر بہت کچھ سمجھانے والی لوگ طنز کرتے ہیں کہ جماعتیں زندہ ساتھیوں کی قدر نہیں کرتی شہید ہو جائیں تو سر پر بٹھا لیتی ہیں ممکن ہے ایسا ہوتا ہو مگر ہمارے یہاں الحمدللہ زندوں کی بھی پوری قدر ہے مگر شہداء کی قدر بہت زیادہ کی جاتی ہے وجہ یہ کہ شہداء کی زندگی بلند ہے تو ان کی قدر بھی زیادہ ہے اور شہداء کی روحانی زندگی خود بھی اپنی قدر دلوں میں اتارتی ہے اور اپنی قدر دوستوں اور دشمنوں سے منواتی ہے ہم اگر بھائی افضل شہید کی قدر نہ کرتے تو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اصال ثباب ہوتا اور بات ختم مگر وہ بڑے شہید تھے شہداء کے بھی الگ الگ طرح کے مقامات ہیں افضل شہید کا مقام انشاءاللہ بہت اونچا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی منوائی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے ان کے درد اور پیغام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا آہستہ آہستہ تمام رفقا بھی ہم نوا بنتے گئے اور پھر افضل گرو شہید کی کتاب بھی اٹھی اجتماع بھی گرجا اور ان کے انتقام کی ایک لہر نے کشمیر کی تحریک کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا یہ سب کچھ شہید اور شہید اور شہادت کی کرامت ہے بے شک شہید کی زندگی خود کو منواتی ہے آج انڈیا میں خود وہاں کے کئی سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ افضل گرو کو پھانسی دینا ایک بڑی غلطی تھی جسے آج پورا ملک بھگت رہا ہے یہاں ایک اہم نقطہ سمجھ لیں قرآن مجید نے اعلان فرمایا ہے کہ بعض انبیاء کرام دوسرے بعض انبیاء کرام سے افضل ہیں قرآن مجید کے تیسرے پارے کا آغاز ہی اسی اعلان سے ہو رہا ہے اب اس اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بعض انبیاء کم درجے والے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام تمام کے تمام بڑے رتبے والے ہیں کوئی بھی صحابی ولی شہید صدیق کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہاں ان انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کا رتبہ دوسرے بعض سے زیادہ بلند اور اونچا ہے یہی حال شہدائے کرام کا ہے شہادت بہت اونچی چیز ہے بہت بلند مقام اور بہت قیمتی نعمت کوئی شہید بھی کم اور ادنا درجے والا نہیں ہے اور انبیاء کرام اور صدیقین کے علاوہ کوئی بھی مومن ولی بزرگ کسی شہید کے برابر نہیں ہو سکتا ہاں شہدائے کرام میں سے بعض کا رتبہ دوسرے بعض سے زیادہ بلند اور اونچا ہے دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شہداء میں سے کون کس مقام کا ہے یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور اس کا فیصلہ اس پر موقوف نہیں کہ اس شہید کا اس کے بعد کتنا چرچا ہوا اس کا نام اور کام کتنا پھیلا اس پر کتنی کتابیں لکھی گئیں ان چیزوں کا افضلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بعض بادشاہدا بالکل گمنام رہتے ہیں مگر ان کے مقامات بہت اونچے ہیں بعض بادشہ کو تو کوئی شہیدی تسلیم نہیں کرتا مگر وہ بڑے درجے والے شہدا ہوتے ہیں شہید شہدا کا نظام اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں ان کی حیات یقینی ہے مگر ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ان کا کام ضرور جاری رہتا ہے خواہ نظر آئے یا نہ آئے ان کا عمل جاری رہتا ہے کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو باقی ہم جو کسی شہید کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بڑے درجے والا شہید ہے تو یہ اپنے حسن زن اور بادشری قرائن کو دیکھ کر ایک ضنی رائے ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ شہید کی کوئی کرامت بعد والوں کو دکھا دے تو اس سے بھی بعد والے اس کے افضل شہید ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں جیسے ہمارے بھائی افضل گرو شہید وہ غزوہ ہند میں شہید ہوئے مظلوم شہید ہوئے آخر وقت تک ثابت قدم رہے جیسا کہ ان کی آخری تحریر سے اندازہ ہوتا ہے اور پھر ان کی محبت اور ان کا درد تیزی سے اہل ایمان کے قلوب میں اترا ان کی کتاب کی تیاری میں خصوصی نصرت ہوئی اور یہ کتاب خوب مقبول ہوئی ان کا اجتماع مثالی رہا اور ان کی قربانی نے دشمن پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ دشمن پچھتانے پر مجبور ہوا اب حال ہی میں شہید ہونے والے ہمارے پیارے طلحہ رشید کی شہادت میں بھی محبوبیت جذبات اور قبولیت کا عجیب رنگ نظر آ رہا ہے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کی کاروائیوں کا طوفانی آغاز ہوگا اور طلحہ شہید کی کتاب جو ان کی سوانے اور دعوت پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ جلد منظر عام پر آ جائے گی شہادت کے بعد جس محبت اور کثرت کے ساتھ ان کے اصال ثواب کی مجالس ہوئیں جس والہانہ انداز میں ان پر لکھا گیا یہ سب کچھ اس دیوان شہید پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامات محسوس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے بات کافی دور نکل گئی عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علامہ ابن النحاس شہید کی کتاب مشاری الاشواق ماشاء اللہ آج تک چل رہی ہے اصل کتاب عربی زبان میں ہے مگر آج افغانستان سے لے کر کشمیر تک کے گرم محاذوں پر اس کی اردو اور پشتوں میں تعلیم ہوتی ہے پاکستان سے لے کر یورپ کے کئی ممالک تک مسلمانوں کے گھروں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے مصنف نے اس کتاب کو اپنے دل کے درد سے ایسا بھرا ہے کہ زبان بدلنے یا اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود اس کی تاثیر مان نہیں پڑتی مصنف شہید جہاد کے باقاعدہ فقی ہیں جہاد کی اتنی گہری سمجھ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے مصنف فضائل جہاد کے دوران ایسے زبردست علمی نقطے بیان فرماتے ہیں کہ دل عش عش کر اٹھتا ہے اور می رقصم می رقصم کا نعرہ لگاتا ہے مقروض آدمی کے شہید ہونے اور قرضے کے معاف ہونے نہ ہونے پر مصنف نے جو تحقیق لکھی ہے آپ صرف اسی کو دیکھ لیں تو مصنف کے پاؤں چمنے کو بیتاب ہو جائیں ہم کوٹ بلوال جیل کی پرمشقت زندگی میں تھے کہ یہ کتاب وہاں پہنچ گئی بس پھر کیا تھا یوں لگا کہ ہمارے مردہ ہوتے ہوئے عزائم کو ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق جہاد کا بیتاب دیوانہ اور شہادت کا دلہا علامہ ابن النحاس جیل کی دیوار پھان کا اندر تشریف لے آیا ہے بندہ نے مطالعہ شروع کیا تو دل خوشی سے کھلتا چلا گیا تب مصنف سے یاری اور اس کتاب سے دوستی ہو گئی سب سے پہلے تو جیل میں اس کتاب کا درس شروع ہوا محترم کمانڈر حافظ سجاد خان شہید اس درس میں پیش پیش رہتے تھے اور اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے دوسرا کام یہ ہوا کہ بندہ نے اس کتاب کے بعض دلائل کو بنیاد بنا کر مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا وہ سلسلہ ماشاء اللہ بہت مقبول ہوا اور بعد میں دروس جہاد کے نام سے شائع ہوا اور الحمدللہ آج تک شائع ہو رہا ہے مگر ان مضامین میں حضرت مصنف کی باتیں کم اور میری فضولیات زیادہ ہوتی تھیں کیونکہ حالات حاضرہ کے تحت ان کو ڈھالنا مقصود تھا یہ دونوں کام چل رہے تھے مگر دل نہیں بھر رہا تھا بار بار اس کتاب کے اردو ترجمے کا دائیہ دل میں اٹھتا مگر اپنی کم علمی اپنے حالات اور کم ہمتی سینہ تانے سامنے کھڑے ہو جاتی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا اور وہ بھی اس طرح کے مضمون کی طاقت کمزور نہ ہو کافی مشکل کام ہے میرے پاس نہ لغت کی کتابیں تھیں اور نہ علم کا ماحول مگر شہید کی کرامت پھر ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کام پر بٹھا دیا پھر تو رات دن کا فرق بھی مٹ گیا اور زمانہ بھی سمٹنے لگا تھوڑی سی رکاوٹ کے بعد کام ایسا چلا کہ آج بھی سوچتا ہوں تو شکر کے ساتھ حیرانی کا غلبہ ہونے لگتا ہے کہ سب کچھ کیسے ہو گیا کاغذ بھی مل گئے قلم بھی وافر آ گئے خدمت والے رفقا بھی میسر رہے وقت میں بھی برکت ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ سارا کام ایک عرب ملک کے راستے بذریعہ ڈاک پاکستان بھیجنے کی حیرت انگیز سہولت بھی ہاتھ لگ گئی اور یوں الحمدللہ للہ چالیس دن سے کم عرصے میں فضائل جہاد تیار ہو گئی یہ نہ مشاری الاشواق کا باقاعدہ ترجمہ ہے اور نہ باقاعدہ خلاصہ بلکہ کہیں ترجمہ ہے تو کہیں تشریح کہیں تلخیص ہے تو کہیں تنقیح اور کہیں حذف ہے تو کہیں اضافہ حضرت مصنف شہید کی کرامت کے فضائل جہاد بھی الحمدللہ مقبول ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کئی زبانوں میں تراجم بھی ہوئے اور شائع بھی ہو رہے ہیں فضائل جہاد اردو کی داستان بہت مفسر اور دلچسپ ہے یہ کتاب کس کس ملک میں پہنچی اس کتاب کے کتنے ترجمے ہوئے یہ کتاب کتنی بار شائع ہوئی یہ سب ایک دلچسپ کہانی ہے جو نہ آج سنانی ہے اور نہ آئندہ سنانے کا ارادہ ہے بندہ نے فضائل جہاد کا کام گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں شروع کر دیا تھا دس جلدوں میں کتاب لکھنے کا ارادہ تھا پہلی جیت صحیح بخاری کی چالیس احادیث پر مشتمل تیار ہو چکی تھی اور اردو اور انگلش میں بار بار شائع ہو چکی تھی دوسری جلد سے پہلے ہی بندہ گرفتار ہو گیا جب جیل میں مشاری الاشواق ملی تو اپنی فضائل جہاد کو مکمل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسی کتاب کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھ لیا اور فضائل جہاد کی جو ایک جلد پہلے سے شائع ہو رہی تھی اسے بھی اس کتاب کے آخر میں جوڑ دیا اور اس مجموعے کا نام فضائل جہاد کامل رکھ دیا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے قبول فرمائے گزشتہ دو ہفتوں سے فضائل جہاد کے باب اٹھائیس اور انتیس کے مطالعے کی ترغیب چل رہی ہے الحمدللہ جنہوں نے مطالعہ کیا بہت فائدہ اور تازگی پائی جنہوں نے اب تک مطالعہ نہیں کیا وہ اب کر لیں بس اسی مناسبت سے اس کتاب کے اصل مصنف